بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو چوراسی اپنا گھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب آپ کا پڑوسی بننے کی کس کو مجال ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے عین عمار المساجد کہاں ہیں مسجدیں آباد کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور محدثین نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے حدیث شریف کے الفاظ دوبارہ پڑھیں مسجدیں تعمیر کرنے والے مسجدیں آباد کرنے والے مسجدوں سے محبت رکھنے والے مسجدوں کا اہتمام کرنے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پڑوسی قرار دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ مقام قریب بہت قریب بے شک مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ غیرت و جلال والا ہے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اپنے قریبی بندوں کو ہی توفیق دیتا ہے دنیا میں ان کو مال دے کر ان کو توفیق دے کر ان سے اپنا گھر بنواتا ہے اور اس کے بدلے جنت میں ان کے لیے اپنے قرب میں گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہ گھر کی ضرورت نہ مکان کی دنیا میں وہ جو اپنا گھر بنواتا ہے وہ بھی اس کے بندوں کے کام آتا ہے بندے اس گھر میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں سکون پاتے ہیں اور طرح طرح کی انمول نعمتیں پاتے ہیں اور پھر اس گھر کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جو گھر عطا فرمائیں گے وہی ہمارا اپنا گھر ہوگا خالص اپنا گھر نہ کوئی ہمیں وہاں سے نکال سکے گا نہ کوئی ہمیں وہاں ستا سکے گا اس گھر پر نہ چھاپے پڑیں گے اور نہ ڈاکے اس گھر میں نہ غم ہوگا نہ موت اس میں نہ ذلت ہوگی نہ قلت وہ گھر ایسا ہے کہ جس کی شان میں قرآن کی آیات اتنی ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنا گھر عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے امتیوں کے لیے سچا وعدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وعدہ سچا ہے مسجد کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے گا اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنے گا یعنی مسجد کی تعمیر میں اخلاص کے ساتھ اتنا حصہ کہ ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی جگہ ہماری طرف سے بن جائے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمارے لیے اتنا عظیم انعام مقرر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس عظیم عمل کی طرف رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وطن کون سا ہے سائنسدان جو کہتے ہیں کہتے رہیں وہ روز اپنی بات اور اپنی تحقیق بدلتے ہیں قرآن مجید نے ہمیں بتایا اور یہی اٹل سچ ہے کہ ہم انسانوں کا اصل وطن جنت ہے اس لیے تو زمین پر ہم جیسی کوئی مخلوق نہیں اور زمین کی کوئی مخلوق ہم جیسی نہیں تھوڑی بہت مشابہت تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہی ہے مگر یہ بات پکی ہے کہ ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ حضرت ہوا علیہ السلام جنت کے رہنے والے تھے جنت ہی ہمارا اصل وطن ہے اسی لیے ہم میں سے جو بھی سچی فطرت پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنت کا مشتاق رہتا ہے ہمارے اندر ایک خفیہ جستجو اس بات کی رہتی ہے کہ ہم اپنے اصلی وطن میں واپس جائیں اس لیے زمین پر ہمارا دل نہیں لگتا ہمیں مکمل اطمینان نہیں ملتا ہمیں زمین پر ایک مسافر کی طرح بھیجا گیا ہے زمین ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہم نے پرچہ دینا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے اب آگے ہمارے لیے دو کام ہیں ایک راستہ اور ایک منزل یا مکان زمین سے جنت تک کا راستہ بہت دور اور بہت مشکل ہے یہ چاند اور مریخ سے بہت آگے ہے یہ آسمانوں سے بھی آگے ہے پھر جب ہم یہ راستہ عبور کر کے جنت پہنچ جائیں جائیں گے تو وہاں ہمیں منزل اور مکان چاہیے جنت ہی وہ جگہ ہے جو انسان کے شایان شان ہے جنت ہی میں انسان کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے زمین سے جنت تک کا راستہ ہمارے لیے تب آسان ہوگا جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اس راستے کو مانیں گے اس کو اپنائیں گے اس پر جان و مال لگائیں گے اور جنت میں اپنا مکان ہمیں تب ملے گا جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑ جائیں گے بعض اعمال اور بھی ہیں جن کی برکت سے جنت کا مکان ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں اپنے راستے جہاد فی سبیر اللہ کے ساتھ جوڑا ہے اور اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ اور مساجد کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سب سے قریب راستہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ مسجد ہے اپنے اصلی وطن کے شوق اور اپنے حقیقی گھر کی جستجو میں مجاہدین فی سبیل اللہ دس نئی مساجد تعمیر کرنے کی مہم چلا رہے ہیں آپ بھی اس مہم میں بھرپور حصہ لیجئے انشاءاللہ بہت خیر ہو جائے گی عورت کا کمال یہاں ایک بات اپنی مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے عورت میں بے شمار صفات رکھی ہیں اس کی ایک صفت ضد ہے ہر عورت ضدی ہوتی ہے یعنی اپنی بات اور اپنے نظریات پر پکی آپ جانتے ہیں کہ ہر صفت اچھے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور برے کاموں میں بھی مثلا مال کے بارے میں کھلا ہاتھ یہ ایک صفت ہے اس صفت کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس کا نام سخاوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے لیکن اگر کھلا ہاتھ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے میں ہو تو یہ اسراف اور تبدیر ہے جو کہ شیطانی صفت ہے عورت کی ضد اگر اچھے کاموں میں ہو تو وہ اسے ایمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ایمان پر کیسے جم گئیں اور اگر یہ ضد برے کاموں میں ہو تو عورت شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار بن جاتی ہے ابو لہب کی بیوی کو دیکھ لیں کہ اس ضدی عورت نے کتنے بڑے خاندان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا یعنی ضد عورت کی فطرت اور اس کے خمیر کے اندر موجود ہے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو سمجھایا کہ عورت کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو یہ ٹوٹ جائے گی مگر اب اپنی ضد نہیں چھوڑے گی ویسے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اصلاح پر ایسی خاص توجہ فرمائی اور اسی اصلاحی کے لیے زیادہ نکاح بھی فرمائے کہ عورت کو دین پر اور اچھے کاموں پر ضدی بنا دیا جائے چنانچہ یہ محنت کامیاب رہی اور اسلام اور دین پر مضبوطی سے قائم جدی عورتوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو مرد بھی نہیں کر سکے بات کچھ دور نکل رہی ہے واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں موضوع یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے آپ غور کریں تو حیران ہوں گے کہ دنیا میں مسلمان عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا وہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کا گھر کہلاتا ہے اور ماں باپ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب اس کے لیے اچھا رشتہ آئے تو اسے اپنے گھر سے روانہ کریں اب یہ دوسرے گھر چلی گئی وہ گھر شوہر کا گھر کہلاتا ہے اس گھر میں بوڑھی ہوئی تو اب یہی گھر اولاد کا گھر بن گیا کئی عورتوں کو وراثت وغیرہ میں مکان مل بھی جاتا ہے مگر آپ غور کریں تو وہ گھر بھی اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا اور خود اسے بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ اپنا گھر اپنی اولاد کو دے دے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عورت ضدی ہے اسے جنت سے نکالا گیا یہ زمین پر آ گئی مگر اس کے اندر یہ ضد چھپی ہوئی ہے کہ میں نے واپس اپنا اصلی گھر ہی لینا ہے یعنی جنت والا گھر اس لیے اس نے دنیا کے کسی گھر کو اپنا گھر قرار نہیں دیا ضدی جو ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی پیاری بھی اسے ندامت ہے کہ مجھے اپنی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا اب میں اپنے رب کو منا کر واپس جنت ہی میں گھر حاصل کروں گی اور جب تک جنت والا گھر نہیں مل جائے گا زمین پر کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہوں گی آپ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ پر غور کریں جو قرآن مجید کی آیت بن چکے ہیں رب ابن لی عندہ کا بیتن فل الجنہ یا اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے فرعون کے بڑے بڑے محلات میں اسے چین نہ آیا ان محلات میں نہریں بہتی تھیں اور دنیا کی ہر راحت وہاں موجود تھی مگر ایمان والی عورت اپنی ضد پر کھڑی ہے کہ جنت کا گھر چاہیے فرعون کا گھر نہیں چاہیے آپ ازواج متحرات کے حجروں پر غور کریں کائنات کی یہ ملکائیں اور شہزادیاں کس طرح سے کچے کمروں میں خوشحال رہیں اور بالآخر ان کے یہ کمرے بھی ان کے جنت کے گھروں کا حصہ بن گئے کیونکہ وہ سب مسجد نبوی میں شامل ہو گئے میں نے خود ایسی کئی مساجد دنیا بھر میں دیکھی ہیں جو مسلمان عورتوں نے تعمیر کرائیں اور اب بھی کویت امارات وغیرہ میں مساجد کی تعمیر کے اکثر اداروں کے پیچھے مسلمان خواتین کا مال ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے مصر میں ایک مسجد کی توسیع کا معاملہ تھا سامنے عیسائیوں کا گرجا تھا جو زیادہ قیمت دے کر آس پاس کے پلاٹ خریدتا جا رہا تھا تاکہ مسجد دب جائے گرجے والوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے وہاں پلاٹوں کی قیمت بھی آسمانوں کو چھونے لگی تب چند مسلمانوں نے مسجد سے متصل پلاٹ مسجد کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا تاکہ گرجے کی الغار کو روکا جا سکے اور مسجد کی توسیع کی جا سکے بس اعلان ہونے کی دیر تھی کہ مسلمان ٹوٹ پڑے اور اس میں اکثر چندہ مسلمان عورتوں کا تھا ایک نئی دلہن نے تو سارا زیور اتار کر چندے کی جھولی میں ڈال دیا اور جب زیورات سے خالی ہوئی تو خوشی سے روتی ہوئی سجدے میں گر گئی مسجد کے چندے میں عورتوں اور مردوں کا تناسب نوے اور دس کا رہتا ہے نوے فیصد مال عورتیں دیتی ہیں اور دس فیصد مرد اس مسجد کا تذکر آ گیا تو اس میں دو واقعات اور بھی ایمان میں اضافے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ مسجد کے معززین مسجد کے باہر کھڑے ہو کر چندے کا اعلان کر رہے تھے ایک معصوم بچہ اپنے لیے دہی کا ڈبہ خرید کر جا رہا تھا جوش سے آگے بڑھا اس نے وہ ڈبہ حوالے کر دیا کہ اسے مسجد کی تعمیر میں لگا دیں جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بہت متاثر ہوئے مسجد والوں نے اعلان کر دیا کہ کون یہ دہی کا ڈبہ خریدتا ہے لوگوں میں سے ایک نے کافی اچھی رقم دے کر وہ خرید لیا اور وہ رقم مسجد کے چندے میں ڈال دی گئی پھر وہ آدمی جس نے ڈبہ خریدا تھا بچے کو الگ لے گیا کہ بیٹا یہ دہی واپس لے جاؤ اور اسے کھا لو بچے نے کہا ہرگز نہیں وہ تو میں نے اپنے پیارے رب کو دے دی ہے اب واپس نہیں لے سکتا اسی مسجد میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک معذور مسلمان دو بیساکھیوں پر چلتا ہوا مسجد میں نماز ادا کرنے آیا اس نے تعمیر مساجد کا اعلان سنا تو نماز کے بعد اپنی دونوں بیساکیاں چندے والے کپڑے پر ڈال دیں اور خود زمین پر گھسٹ گھسٹ کر گھر جانے لگا لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو زار و قطار رونے لگے دراصل مسجد کے بارے میں سچے مسلمانوں کا یہ ذوق حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر شروع فرمائی تو خود مزدوری میں لگ گئے اپنی چادر اتار کر زمین پر ڈال دی اور اینٹیں اٹھانے لگے حضرات صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو اپنی چادریں اتار کر پھینکنے لگے اور تیزی سے کام کی طرف دوڑے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا لاد قَعَدْنَا ون يَعْمَلُ یاملو دا کل عَمْلٌ اللّہ ترجمہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہوں تو اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بڑی گمراہی اور خسارے کی بات ہے وہ لوگ جو مجاہدین کے مساجد بنانے پر اعتراض کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہی مذکورہ بالا شعر پیش کیا جاتا ہے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے جو کام کیا مجاہدین اگر سچے ہیں تو وہ بھی وہی کام کریں گے بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان والی عورت اس ضد میں پکی ہے کہ اس نے واپس اپنے وطن یعنی جنت میں ہی اپنا گھر بنانا ہے چنانچہ اس کی خاطر وہ فرعون کے محلات کو ٹھکرا دیتی ہے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتی روایات میں آتا ہے کہ جب اہل جنت مرد اپنے محلات کی طرف جائیں گے تو ان کی ایمان والی بیویاں پہلے ہی ان محلات کے دروازے پر موجود ہوں گی اصلی مالکن اپنے اصلی وطن میں اپنے اصلی گھر کے دروازے پر اپنے خامند کا استقبال کرے گی اے مسلمان ماں اے مسلمان بہن تجھے تیری یہ مبارک ضد مبارک ہو ہزار مبارک جماعت میں ہر سال دو سال کے بعد تعمیر مساجد کی مہم چلتی ہے اب تک الحمدللہ درجنوں مساجد تعمیر اور آباد ہو چکی ہیں اب اس سال ایک ماہ کے لیے یہ مبارک مہم بدھ کے دن سے شروع ہے اور اس مہم کا نام رکھا گیا ہے اپنا گھر مہم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے قرب میں ہمارا اپنا گھر عطا فرمائے آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ مسلی علیہ سیدنا محمد علیہ و صحبی وبارک وسلم تسلیمن الا اللہ محمد الرسول اللہ